یہاں بھی مذکور ہے اور سور صافات میں بھی ہے اور سورہ نون میں بھی ہے یہ پیغمبر یونس ابن علیہ السلام تھے انہیں موصل کے علاقے کی بستی نینوا کی طرف نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا آپ نے اللہ کی راہ کی دعوت دی لیکن قوم ایمان نہ لائی آپ وہاں سے ناراض ہو کر چل دیے اور ان لوگوں سے کہنے لگے کہ تین دن میں تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا جب انہیں اس بات کی تحقیق ہو گئی اور انہوں نے جان لیا کہ انبیاء علیہ السلام جھوٹے نہیں ہوتے تو یہ سب کے سب چھوٹے بڑے ماں اپنے جانوروں اور مویشیوں کے جنگل میں نکل کھڑے ہوئے بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا اور بلک بلک کر نہایت گریا وزاری سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں فریاد شروع کر دی ادھر ان کی بین و بقا ادھر جانوروں کی بھیانک صدا غرض اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی عذاب اٹھا لیا گیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر اٹھانو میں فرمایا فلولا كانت الیا یعنی عذابوں کی تحقیق کے بعد کے ایمان نے کسی کو نفع نہیں دیا بجوز قومی یونس کے کہ ان کے ایمان کی وجہ سے ہم نے ان پر سے عذاب ہٹا لیے اور دنیا کی رسوائی سے انہیں بچا لیا اور موت تک کی مہلت دے دی یونس علیہ السلام یہاں سے چل کر ایک کشتی میں سوار ہوئے آگے جا کر طوفان کے آثار نمودار ہوئے قریب تھا کہ کشتی ڈوب جائے مشورہ یہ ہوا کہ کسی آدمی کو دریا میں ڈال دینا چاہیے کہ وزن کم ہو جائے قرآن یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا لیکن کسی نے آپ کو دریا میں ڈالنا پسند نہ کیا دوبارہ قرآن اندازی ہوئی آپ ہی کا نام نکلا تیسری مرتبہ پھر قرآن ڈالا اب کی مرتبہ بھی آپ ہی کا نام نکلا چنانچہ خود قرآن میں سورہ صافات کی آیت نمبر 141 میں ہے فساہم فکان من المدحضین اب کے یونس علیہ السلام خود کھڑے ہو گئے کپڑے اتار کر دریا میں کود پڑے بحر اختر سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ایک مچھلی پانی کاٹتی ہوئی آئی اور آپ کو لقمہ کر گئی لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہ آپ کی ہڈی توڑی نہ جسم کو کچھ نقصان پہنچایا آپ اس کے لیے غذا نہ تھے بلکہ اس کا پیٹ آپ کے لیے قید خانہ تھا اسی وجہ سے آپ کی نسبت مچھلی کی طرف کی گئی عربی میں مچھلی کو نون کہتے ہیں آپ کا غضب و غصہ آپ کی قوم پر تھا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تنگ نہ پکڑیں گے بس یہاں نقدر کے یہی معنی ہیں ابن عباس صدی اللہ عنہما مجاہد بحق وغیرہ نے یہی کیے ہیں امام ابن جریر رحمہ اللہ بھی اسی کو پسند فرماتے ہیں اور اس کی تائید سور طلاق آیت نمبر سات ومن قدر علیہ رزقہ سے بھی ہوتی ہے عطیہ عوفی رحمہ اللہ نے یہ معنی کیے ہیں کہ ہم اس پر مقدر نہ کریں گے قدرہ اور قدرہ دونوں لفظ ایک معنی میں بولے جاتے ہیں اس کی سند میں عربی کے شعر کے علاوہ سور قمر کی آیت نمبر بارہ فلطق امر قد قدر بھی پیش کی جا سکتی ہے ان اندھیروں میں پھنس کر اب یونو صلی السلام نے اپنے رب کو پکارا سمندر کے تلے کا اندھیرا پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا پھر رات کا اندھیرا یہ اندھیرے سب جمع تھے مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو لائق نہیں کہ وہ اپنے تئیں یونس ابن متع علیہ السلام سے افضل کہے اللہ کے اس بندے نے اندھیریوں میں اپنے رب کی تسبیح بیان کی ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور غم سے نجات دے دی اندھیریوں سے نکال دیا اسی طرح ہم ایمانداروں کو نجات دیا کرتے ہیں وہ مصیبتوں میں گھر کر ہمیں پکارتے ہیں اور ہم ان کی دستگیری فرما کر تمام مشکلیں آسان کر دیتے ہیں خصوصاً جو لوگ اس دعائے یونسی کو پڑھیں جس کی سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے چنانچہ مسند احمد و ترویدی وغیرہ میں ہے سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد میں گیا عثمان رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے میں نے سلام کیا آپ نے مجھے بغور دیکھا اور میرے سلام کا جواب نہ دیا میں نے امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے آ کر شکایت کی آپ نے عثمان رضی اللہ عنہ کو بلوایا ان سے واقعہ کہا کہ آپ نے ایک مسلمان بھائی کے سلام کا جواب کیوں نہ دیا آپ نے فرمایا نہ یہ آئے نہ انہوں نے سلام کیا نہ یہ کہ میں نے انہیں جواب نہ دیا اس پر میں نے یعنی سعد بن نبی وقاص رضی اللہ نے قسم کھائی تو آپ نے بھی میرے مقابلے میں قسم کھا لی پھر کچھ خیال کر کے عثمان رضی اللہ نے توبہ استغفار کیا اور فرمایا ٹھیک ہے کہ آپ نکلے تھے لیکن میں اس وقت اپنے دل سے وہ بات کہہ رہا تھا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی واللہ جب مجھے وہ یاد آتی ہے میری آنکھوں پر ہی نہیں بلکہ میرے دل پر بھی پردہ پڑ جاتا ہے سعد رضی اللہ نے فرمایا میں آپ کو اس کی خبر دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اول دعا کا ذکر کیا ہی تھا کہ جو ایک آرابی یعنی دیہاتی آ گئے اور رسول اللہ کو اپنی باتوں میں مشغول کر لیا بہت وقت گزر گیا اب رسول اللہ وہاں سے اٹھے اور مکان کی طرف تشریف لے چلے میں بھی رسول اللہ کے پیچھے ہو لیا جب رسول اللہ گھر کے قریب پہنچ گئے مجھے ڈر ہوا کہ کہیں رسول اللہ اندر نہ چلے جائیں اور میں رہ جاؤں تو میں نے زور زور سے زمین پر پاؤں مار مار کر چلنا شروع کیا میری جوتیوں کی آہٹ سن کر رسول اللہ نے میری طرف دیکھا اور فرمایا کون ابو اسحاق میں نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول میں ہی ہوں رسول اللہ نے فرمایا کیا بات ہے میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے اول دعا کا ذکر کیا پھر وہ آ گئے اور آپ کو مشغول کر لیا رسول اللہ نے فرمایا ہاں ہاں وہ دعا ذنون یعنی یونس علیہ السلام کی تھی جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی من الظالمین جس کا ترجمہ ہے اے اللہ نہیں ہے کوئی معبود بھرق سوائے آپ کے آپ کی ذات پاک ہے بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں سنو جو بھی مسلمان جس کسی معاملے میں جب کبھی اپنے رب سے یہ دعا کرے اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتے ہیں ابن بھی حاتم میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی انس صلی السلام کی اس دعا کے ساتھ دعا کرے اس کی دعا ضرور قبول کی جائے گی ابن ابی حاتم میں ہے کہ کثیر ابن محبت فرماتے ہیں میں نے امام حسن بصیر رحمہ اللہ سے پوچھا کہ اے ابو سعید اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم کہ جب اس کے ساتھ اللہ سے دعا کی جائے اللہ تعالیٰ مقبول فرما لے اور جب اس کے ساتھ اللہ سے سوال کیا جائے تو عطا فرمائے وہ کیا ہے آپ نے جواب دیا کہ برادر زادے کیا تم نے قرآن کریم میں اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑا پھر آپ نے یہی دو آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا بھتیجے یہی اللہ کا وہ اسم عظم ہے کہ جب اس کے ساتھ دعا کی جائے قبول فرماتے ہیں اور جب اس کے ساتھ اللہ سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں